نسخہ آسان ہے نسخہ آسان ہے دین کے معاملے میں اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کسی کو نہ رکھو خالص اللہ تعالیٰ سے محبت خالص اللہ تعالیٰ کا خوف اور ہر عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسلمان اپنی زندگی کا ایک دن تو اس طرح سے گزار کر دیکھے اگر اس کے جسم میں کلمے کا نور نہ دوڑنے لگے تو بات کرے ہم نے اپنے دین کو لوگوں کے ساتھ لٹکا رکھا ہے لوگ دیکھیں تو ہم پکے مسلمان اور جب کوئی نہ دیکھے تو پھر ہر گناہ جب بھی کوئی نیکی ہو تو بس اس کی فکر کے لوگوں کو پتہ چل جائے خواہ کسی بھی بہانے سے ہو اور اگر چھپ کر نیکی کی تو پھر اس کی توقع کے لوگ میری قدر کریں مجھے نیکی کے بدلے عزت دیں ایسی نیکیاں زیادہ دن ساتھ نہیں دیتی یہ دنیا ہی میں چھوٹ جاتی ہیں آخرت میں کیا کام دیں گی ارے بھائیوں ارے بہنوں دین کا معاملہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کر لو دیکھو سیلاب کا پانی گھروں کے دروازوں تک آ پہنچا ہے اگر ہمارا دین ٹھیک ہو گیا تو پھر نہ سیلاب کی پرواہ ہے نہ زلزلے کی نہ جل کر مرنے میں کوئی نقصان ہے اور نہ کرنٹ کر اور نہ کٹ کر مرنے میں لیکن اگر توبہ نصیب نہ ہوئی تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے اللہ تعالی ہمارا رب ہے وہ ہمارا خالق بہت مہربان ہے اسی نے ہمیں پیدا کیا اور ہم نے مر کر اسی کی طرف جانا ہے آؤ آج سے پکا عزم کر لیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ماننا ہے بس یہ عزم جس کو نصیب ہو گیا وہ خوش نصیب ہے